وطن سے روانگی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوم اور دکھی امت کے تحفظ کی محنت کا فیصلہ کر کے ہم اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے ان دنوں ہندوستان میں ایسا علاوہ پک رہا تھا جس کے پھٹنے کی صورت میں پورے بر صغیر کا نقشہ بدل جاتا وہ علاوہ آج بھی موجود ہے اور اندر ہی اندر جل رہا ہے فرق اتنا ہے کہ اب ہندوستان کی عیسائی اقلیت بھی وہاں کے مسلمانوں سکھوں اور چھوٹی ذات کے ہندوؤں کی طرح خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے بے شک ظالم کا ساتھ دینے والے خود اس کے ظلم کا شکار ضرور بنتے ہیں اسی دوران بعض ممالک کا سفر بھی ہوا اور الحمد للہ جہاد کے کام کو آگے بڑھانے کے کافی سارے مواقع میسر آئے بابری مسجد کے موضوع پر کی جانے والی تقاریر دنیا کے کئی ممالک میں پہنچ چکی تھیں اور لاکھوں مسلمان ان تقاریر کو سن چکے تھے چنانچہ کسی بھی ملک میں تعارف کے مراحل سے نہیں گزرنا پڑا اور یوں کام کے لیے کافی وقت اور معاون ماحول ملتا رہا یورپ کے سفر سے واپسی پر مجاہدین کی دو تنظیموں کے درمیان اتحاد کا معاملہ زور و شور سے اٹھا اور میں نے الحمد اس کی بھرپور حمایت کی چنانچہ اکتوبر انیس سو ترانوے میں حرکت الانصار وجود میں آئی اور کشمیر و ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی منزل قریب نظر آنے لگی حرکت الانصار میں دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ سابقہ کا شعبہ پھر میرے سپرد کر دیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں حرکت الانصار کے اتحاد کو پختہ کرنے کی خدمت میں نے رضاکارانہ طور پر اپنے ذمے لے لی اب میرے سامنے کام کی ایک لمبی فہرست حرکت الانصار کے اتحاد کے مخالفین کی ایک لمبی قطار اور کئی ملکوں سے آنے والے دینی تقاضوں کی لمبی پکار تھی میں نے کام نمٹانے دینی تقاضوں کو پورا کرنے اور مخالفین سے کنارہ کشی کے لیے لمبے سفر کا ارادہ کر لیا میری پہلی منزل پڑوس کا ایک ملک تھا پھر میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا تھا وہاں سے مقبوضہ کشمیر کا ارادہ تھا اور پھر ہندوستان کے باقی علاقوں کے کام نمٹا کر دنیا کے تقریباً پانچ چھ ممالک کا دینی تبلیغی سفر کرنا تھا اس طویل سفر کے راستے میں البانیہ اور بوسنیا جیسے علاقے بھی شامل تھے میرا ارادہ تھا کہ ان علاقوں کے مظلوم مسلمانوں کے حالات کا قریب سے مشاہدہ کیا جائے ہر ملک میں مختصر قیام اور وہاں کے رفقائے کار کو اطلاع کی ترتیب بھی بنا لی گئی پاسپورٹ اور ٹکٹوں کا بندوبست بھی آسانی سے ہو گیا لندن میں قائم انڈین سفارت خانے سے ہندوستان کا ملٹی پلس ویزا بھی مل گیا غالباً وہ مجھ کو نہیں پہچان سکے بلکہ یقیناً انہوں نے نہیں پہچانا ہوگا الحمد انتظام ہی ایسا تھا کہ وہ مجھے بغیر پہچانے ویزا دے بیٹھے جس پر بعد میں وہ بہت پچھتائے یہ اللہ تعالیٰ کا غالب نظام ہے کہ میں ہندوستان میں داخل ہوا تو وہ سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہ کر سکے اور جب میں وہاں سے نکلا تب بھی وہ پچھتا رہے تھے بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح رسوا کرتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے میرا ہندوستان میں جانا اور پھر وہاں سے لوٹ آنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل سے ممکن بنا آئیے جیل میں لکھا ہوا ایک مضمون اس موقع پر پڑھتے ہیں یہ مضمون آپ کو میری ہندوستان روانگی کا کچھ منظر دکھائے گا مضمون کا عنوان ہے شناسا بیٹا اللہ نگہبان بیٹا میں آپ کو نہیں روکتا اللہ کے حوالے بیٹا اللہ کے حوالے آنسوؤں کی جھڑی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے والد صاحب کی آواز ان کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہی تھی میں نے کہا ابو جان گھبرانے کی کیا ضرورت ہے پہلے بھی میں غیر ملکی دوروں پر جاتا رہا ہوں آخر اس میں رونے اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے میری یہ بات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے دریا کا بند اب ٹوٹ چکا ہے فرمانے لگے بیٹا مجھے سب معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں مگر اللہ کا راستہ ہے میں اس راستے سے روک کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتا بس بیٹا اللہ نگہبان پھر اچانک فرمانے لگے میں ایئرپورٹ تک ساتھ جاؤں گا ان کی یہ پیار بھری میٹھی فرمائش سن کر میں بھی ایک مرتبہ ہل گیا محبت کے جذبات میرے اندر کروٹ لینے لگے حالانکہ میں امت مسلمہ کی خاطر سب محبتوں کو سلا کر ظاہری طور پر بہت مضبوط بن کر اس سفر کے لیے نکلا تھا مگر ماں باپ کا عدیم المثال رشتہ اور اس رشتے کی محبت میرے وجود کو جھنجھوڑنے لگی دل چاہا کہ اپنے شفیق باپ سے لپٹ جاؤں ان کے پیار کی وادیوں میں کھو کر خود کو بھلا دوں مگر اچانک میں سنبھل گیا اور سوچا کہ اگر میں کھو گیا تو راستے کون تلاش کرے گا راہوں پر کون چلے گا میں نے کہا ابو جان آپ آرام فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں ایئرپورٹ جانا مناسب نہیں اب تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ یہ سفر غیر معمولی نوعیت کا ہے یہ اس لمبے سفر سے پہلے کراچی میں آخری رات کا آخری پہر تھا گھڑیاں ساڑھے تین بجا رہی تھیں کراچی شہر اب سو چکا تھا سڑکوں اور راستوں پر چلنے والے بلب ماحول کو کچھ زیادہ ہی اداس بنا رہے تھے میں نے وہ لباس پہنا جو کبھی بچپن میں پہنا تھا پھر اس لباس سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ ہمارا خون پی کر جینے والے اس لباس کو عزت کا لباس بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کے بھولے بھالے سیدھے سادھے افراد ظالم شکاری کو نجات دہندہ اور ترقی کا راستہ بتانے والا سمجھ کر اس کی ہر غلازت ہر بیوقوفی اور ہر غیر فطری عمل کو اختیار کرتے جا رہے ہیں مگر نفرت کے باوجود آج مجھے یہی لباس پہننا پڑا لباس ایسا کہ اسے پہن کر میں خود اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہا تھا مگر جب اوپر سفید کرتا پہنا تو شرمندگی کم ہوئی اپنے تین قریبی ساتھیوں کے ہمراہ میں ایئرپورٹ پہنچا آج مجھے لباس اور شناخت بدل کر اپنے ملک سے اس طرح جانا پڑ رہا تھا آخر کیوں داستان لمبی ہے نہ مجھ میں سنانے کا حوصلہ ہے اور نہ آپ کا کلیجہ برداشت کر سکے گا قصہ مختصر جو کام اس ملک کے حکمرانوں کو کرنا تھا مسلمانوں کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ملک کی شہرت دشمن کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے مگر حکمرانوں کو اس کی کیا فکر انہیں تو صرف پانچ سال ملتے ہیں اور کام ان کے ذمے بہت بڑا ہوتا ہے صرف پانچ سال کا عرصہ اور اتنے سے مختصر عرصے میں اپنی سات نسلوں کے لیے کمانا اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کا پیٹ بھرنا انہیں کہاں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور سرحدوں کی حفاظت جیسے فضول بیکار کاموں کے لیے فرصت یہ المیہ تھا دکھ تھا اور خوشی اور سعادت کا موقع بھی کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا ایئرپورٹ پر سارے کام میں نے جلد نپٹائے اسی ایئرپورٹ سے میں اب تک درجنوں غیر ملکی سفر اور سینکڑوں اندرون ملک سفر کر چکا تھا مگر آج صورت حال مختلف تھی خطرہ تھا کوئی شناسہ مل گیا تو جیسا کہ اکثر مل جاتے ہیں میں نے بھی کئی تقریریں ذہن میں تیار کر لیں تاکہ باوقت ضرورت شناساؤں سے نمٹنے میں آسانی رہے مگر اللہ کی نصرت قدم قدم پر ساتھ دے رہی تھی کراچی ایئرپورٹ سے ڈھاکہ کے ہوٹل تک کوئی شناسا نہ ٹکرایا وقت وقت کی بات ہے اس دن میں جاننے والوں سے چھپتا پھر رہا تھا اور ڈیڑھ سال بعد میں تہاڑ جیل کے ایک الگ سیل میں بالکل تنہا بخار میں جل رہا تھا اور درد سر سے کر رہا تھا اور دل چاہتا تھا کہ کاش کوئی شناسا آئے سلام کرے اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا پوچھ لے کیا حال ہے آپ کیسے ہیں